اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں کہ جہاد قرآن مجید میں فرض ہے آپ مجھ پہ ذمہ داری چھوڑ ہم نے کھنگال کے دیکھ لیا ہے دلائل کو جہاد اسلام کے اہم ترین فرائض میں سے ہے جھوٹی باتیں ہیں کہ نبی لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے نبی نے تلوار نہیں اٹھائی تھی میرے آقا تو بہادر تھے میرے آقا تو بہادروں کے بہادر تھے جوانوں کے جوان تھے آپ نے تلوار اٹھائی حق ادا کیا آخری عمر تک اٹھائی ہے ساٹھ سال کی عمر اٹھائی ہے باسٹھ سال کی عمر تک اٹھائی ہے آپ نے بھی نبی کے طریقے کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ